تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور اپن آیتیں جٹلانے والوں کو ڈبو دیا بے شک وہ اندھا گرو تھا